السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سب کے کیا آواز آ رہی ہے میری ان دونوں جگہ جی الحمد للہ جی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 نزولی ہے انتیس انتیس اور ترتیب توقیفی ہے ایک سو چھ ایک رکوع چار آیات مکہ میں نازل ہوئی اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے سنا اس واقعے کی وجہ سے تمام جو عرب تھے ان کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھ گئی سب لوگ اہل عرب ماننے لگے کہ یہ لوگ قریش والے اللہ کے خاص بندے ہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کو خود ہلاک فرما دیا اور اس عظمت کا اثر تھا کہ قبیل قریش کے لوگ عرب کے مختلف ممالک کا سفر تجارت کے لیے کرتے تھے اور راستے میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جاتا اور کوئی خطرہ پیش نہ آتا حالانکہ اس وقت دوسرے لوگوں کے لیے سفر کرنا یہ خطرات سے خالی نہیں تھا تو قریش کے یہ جو امن والا سفر ہے اس کا ذکر اس صورت قریش میں فرما کر اہل قریش کو نعمت کا شکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ قریش تمہیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اسی سے ان دو دونوں صورتوں کے درمیان خاص مناسبت معلوم ہوتی ہے ان دو صورتوں سورہ پیر اور سورہ قریش کے درمیان جو مناسبت ہے یہ اسی وجہ سے بہت ہی مناسب ہے اس لیے بعض قرآن کے جو نسخے ہیں مصاحب ہے ان کے اندر یہ جو سورہ فیل ہے اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی یعنی سورہ فیل یہ ایک ہی صورت ہے سورہ قریش بھی اسی کا حصہ ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک صورت ہے مثال کے طور پر حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مصحف تھا ان میں بسم اللہ نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مغرب کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ وطین پڑھی اور دوسری رکعت میں عالم تارا اور لیلا پڑھی ایک رکعت میں یہ دونوں صورتیں پڑھی اور دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑی بات سمجھ میں آ جائے اس لیے بعض لوگوں نے اس کو ایک ہی صورت گمان کیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یہ الگ الگ صورتیں ہیں سورہ فیل الگ صورت ہے مستقل اور سورہ قریش الگ صورت ہے کیونکہ جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام مصاحب قرآن کو ایک جمع جمع کر کے ایک نسخہ تیار کرایا اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں تو اس مصحف عثمانی کے اندر جو ہے یہ دو مستقل صورتیں ہیں دو مستقل صورتیں ہیں اور یہ جو بسم اللہ آپ کا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑی ممکن ہے کہ بسم اللہ پڑھی ہوگی کسی نے سنی نہیں ہوگی آہستہ آواز سے پڑھی ہوگی آہستہ آواز سے آہستہ آواز سے پڑھی ہوگی یہ احتمال موجود ہے آہستہ آواز سے پڑھنے کا شاید پڑھی ہو تو مصحف عثمانی کے اندر یہ الگ مستقل صورتیں ہیں اور اس میں بسم اللہ بھی لکھی گئی ہے حضرت ام ہانی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قریش کو سات ایسی خصوصیات کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی کہ وہ خصوصیات نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملیں گی سات ایسی خصوصیات جو پہلے بھی کسی کو نہیں ملی اور بعد میں کسی کو نہیں ملے گی پہلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں پیدا ہوا نبوت ان میں ہوئی فریش میں نمبر دو نمبر دو اور کعبہ کی جو دربانی ہے ان کے لیے مخصوص رہی کعبہ کی دربانی یہ کعبہ کے دربان تھے تو قریش کے ساتھ خاص رہی یہ دربانی اور نمبر تین حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی قریش کو دی گئی نمبر چار اصحاب فیل کے مقابلے میں ان کو کامیابی ہوئی نمبر پانچ سات یا دس سال تک ایک روایت میں سات سال اور ایک روایت میں دس سال تک قریش کے علاوہ کسی نے بھی اللہ کی عبادت نہیں کی یعنی نبوت ملنے کا جو ابتدائی دس سال ہے قریش کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا نمبر چھ قریش کے متعلق ایک مستقل صورت نازل کی گئی جس میں قریش کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے اور اس صورت کا نام سورہ لی قریش ہے یہ روایت ہے حاکم کی ہے تبرانی کی ہے اور بخاری کی تاریخ میں آتی ہے ملتی ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علاقے قریش کی صورت بھی الگ ہے کیونکہ آخر میں جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے بارے میں ایک مستقل صورت نازل ہوئی اس کا نام سورہ علاف قریش ہے معلوم ہوا کہ یہ مستقل صورت ہے یہ اس پر دلیل ہے یہ حدیث اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا جو طرز ہے انداز ہے وہ بھی الگ الگ ہے جی الحسن قزوینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی اور مصیبت کا خوف ہو تو وہ یہ صورت پڑھ لے اس کو امان مل جائے گا یہ جو پہلا میں نے بتایا تھا نا نبی ان میں پیدا ہوا اور نبوت ان میں ہوئی یہ یہ دو ہے اچھا دو ہے دو ہے نبی بھی ان میں پیدا ہوا نبوت بھی ان میں ملی دو جی دیکھیے آپ ترجمہ دیکھیں لإيلاف قريش لإيلاف ل کے لیے لام کا معنی کے لیے ایلاف یہ مصدر ہے افعال کا الفت کرنا محبت کرنا مانوس رکھنا راہداری راہداری مختلف معنی ہے قریش قریش قبیلے کا نام ہے عرب کے مشہور قبیلے کا اور اس کا لغوی معنی کاٹنا کمائی کرنا وغیرہ وغیرہ لی قریش چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے رحلت وہی ایلا الفت دلانا عادی ہونا تو ایلا فیم ان, ان کا عادی ہونا رحلت شیتا رحلہ کا معنی سفر شیتا کا معنی جاڑ موسم یعنی سرد موسم کا معنی گرم موسم تو سردی اور گرمی شیت سی یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کا عادی ہے یعنی یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہے سردی اور گرمی کے موسموں میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو چاہیے ان کو کہ وہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرے الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ کہ جس نے اس کو دیا کھانے کا من جوع بھوک میں سے جوع بھوک بھوک کو کہتے ہیں بھوکا ہونا خوف اور ان کو خوف میں امن دیا امن دیا خوف میں ان کو امن دیا یہ اس صورت کا ترجمہ ہوا باقی اس کی تشریح وہ انشاءاللہ شاء کریں گے ابھی ذرا صادق طالبین کی کلاس کر لیتے ہیں